پارا نمبر چودہ ہے فورٹین نمبر جوس فرمایا ایک وقت آئے گا جب کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ہیں کہا گیا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ کھائے پیئے اور عائش و آرام کریں انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے ہر قوم کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے وہ نہ آگے بڑھے گی اور نہ پیچھے ہٹے گی جب آنا ہے عذاب کو یا ان کے موت کو اسی وقت آئے گی لیکن اس وقت بولنا فائدہ نہیں ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اس وقت کوئی فائدے کی بات نہیں ہے اس وقت کوئی کام نہیں دے گا یہ آگے فرمایا کافر آپ کو دیوانہ کہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو لیا سنو فرشتے یوں نہیں اترا کرتے وہ تو حق کے ساتھ عذاب کے ساتھ نازل ہوتے وہ عذاب لے کے اترتے ہیں پھر اس وقت ان کو ڈھیل نہیں دی جاتی جب اتر جائیں گے نا تو سب ختم ہونے والے ہیں تم کو ڈھیل نہیں دی جائے گی اتنے مطالبے نہیں کرو اپنے اوپر عذاب مانگ رہے ہو تم پھر آگے فرمایا ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اللہ نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے کوئی بھی دنیا میں ایسی کتاب نہیں جو حفاظت کے ساتھ رکھی گئی ہو جس میں کوئی نہ کوئی چینجز نہیں آتی ہو کوئی نہ کوئی ایڈیشن نہیں آتے ہو قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے ایسی کتاب ہے جس کا کوئی ایڈیشن نہیں سیکنڈ ایڈیشن تھرڈ ایڈیشن کچھ نہیں ایک ہی جو آئی ہوئی ہے جو ساڑھے چودہ سو سال پہلے بہت پہلے آئی ہوئی ہے ہاں، زیادہ ہو گئے ساڑھے چودہ سو سال سے بھی زیادہ ہو گئے اس سے پہلے جو آئی ہوئی ہے ویسے کہ ویسے ہو بہ ہوا ہے اس میں ایک لیٹر ایک ورڈ بھی کچھ چینج نہیں ہوا ہے اور اسی وجہ سے کئی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اب وقت نہیں پھر بھی شارٹ میں بتاتی ہوں ایک شخص تھا اس نے یہ کیا کہ تورات انجیل اور قرآن تینوں لکھا اس نے کچھ قرآن وغیرہ بھی لکھا تورات بھی لکھی اپنے ہاتھ سے اور انجیل بھی لکھی اور اس میں کچھ چینجز کر دیے تھے اب وہ مارکیٹ گیا اس نے تورات کو بیچا لے لیا کسی نے انجیل کو بیچا لے لیا کسی نے جب قرآن بیچنے گیا تو سب نے آبجیکشن کیے کہ اس میں چینجز ہیں تو اللہ کسی نہ کسی طرح اس کا محافظ ہے وہ شخص کہتا ہے تب مجھے پتہ چلا کہ یہی حق ہے یہی دین صحیح دین ہے تو اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا بہرحال اللہ ہی اس کا محافظ ہے اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے اس کے آگے فرمایا پہلی قومیں بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتی رہی یہ کوئی نئی بات نہیں ہمارا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے اگر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے دیکھیں جو رسول کو کہا گیا وہی ہم کو کہا گیا ہوں تو رسولوں کا مذاق اڑایا گیا پہلے بھی رسولوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے انہوں نے وہی روش اختیار کی ہے جو ان سے پہلوں نے کی تھی اگر ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیا جائے اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگے اوپر اسٹیئر کیس بھی لگائے ڈائریکٹ بھی چڑھے تو بھی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا یا جادو کی وجہ سے ہم چلنے لگے کچھ تو جادو ہوا اس لیے چڑھ رہے ہیں تو بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ لوگ رکو نمبر ٹو ہے آئے نمبر سکسٹین سے لے کے ٹوینٹی فائیو تک جس میں فطرت کی جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں آتا ہے میں ایک دم شارٹ کر کے بتاؤں گی پورا ڈیٹیل نہیں جائیں گے اور ہر ورڈ فار ورڈ میں نہیں جائیں گے حق کی دعوت کے سچائی کی جو نشانیاں ارد گرد موجود ہیں ہمارے یہاں ان کی طرف توجہ دلائی گئی غور کرو مثلا آسمان اور اس کے چمکتے ہوئے تارے اس پہ غور کرو زمین اور اس سے اگنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی دیکھو اور رزق اور خوراک پہ غور کرو پہاڑ اور ان کے خزانے جو ہیں وہ غور کرو پھر ہوائیں اور جو بارش ہوتی ہے اس پر بھی غور کرو کتنے سائنٹیفکل فیکٹ آپ کو نظر آئیں گے اور زندگی اور موت اس پر بھی غور کرو فطرت کی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں فرمایا کائنات کے ان مشاہدات سے یہ لوگ سبق کیوں نہیں حاصل کرتے کیوں نہیں نظر آتا دیکھے غور کریں ان چیزوں پر ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے کسی معجزے کے ظاہر کی کیا ضرورت ہے یہی معجزہ ہے جو یہ تمہارے سامنے دکھ رہا ہے وہی تو بڑا معجزہ ہے کیا تم کو ضرورت تھی اس معجزے کی کیا اور معجزے لے کے آؤں پھر رکو نمبر تھری ہے آئے نمبر سے لے کے فورٹی فائیو تک جس میں تخلیق ہوئی اس کے بعد فرمایا ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اس چیز سے بنایا گیا نا جنوں کو اس سے پہلے اس سے پہلے یعنی انسانوں سے پہلے جنوں کو بے دھوئیں والی جو بغیر دھوئیں والی جو تیز گرم آگ ہے اس سے پیدا کیا گیا سوچے کہ آگ جو ہے بغیر دھوئیں والی اور تیز ہوتی ہے کتنی اور شدید گرم وہ آگ ہوگی اس سے جن کو پیدا کیا گیا جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم ملا ابلیس نے انکار کیا کہنے لگا میں کالی سڑی کھنکھناتی مٹی سے پیدا ہونے والے کے سامنے کیوں جھکوں کہ جو پیدا ہوا ہے وہ تو ایک ایسی سڑی گلی مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اللہ نے فرمایا تو ذلیل ہے یہاں سے نکل جا قیامت کے دن تک تجھ پر لانت برسے گی کہنے لگا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں فرمایا جا تجھے مہلت مل گئی اس لیے آج دیکھیں ہمارے آزو بازو میں ہمیشہ بھٹکتے رہتا ہے ہاں کچھ نہ کچھ ہمارے اندر بس وسے ڈالے گا کچھ برائی کرنے کے لیے کہے گا اس کو مہلت ملی ہوئی ہے کہنے لگا کہ میں زمین میں تیرے خاص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا جتنے ہیں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا فرمایا کہ میرے بندوں میں تیرا بس نہ چلے گا جو میرے خالص بندے ہیں نا وہ تیرے چنگل میں نہیں پھنسنے والے تیرے جال میں نہیں آنے والے رہا تو اور تیرا پیروکار جو بھی تیری پیروی کرے گا تو تمہارا مقام جہنم ہے تم سب وہاں جہنم میں جھوکے جاؤ گی رکو نمبر فور ہے آیا نمبر فورٹی سکس سے لے کے سکسٹی تک جس میں جنت کے بارے میں آتا ہے اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتوں کی آمد ہوئی تھی فرشتے آئے تھے اس کے بارے میں بھی آتا ہے پرہزگار جنت میں ہوں گے ان کے دلوں کے باہمی رنجشیں جو کینے ہوں گے حسد ہوں گے وہ نکال دیے جائیں گے وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اب دیکھیں یہ جو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے بارے میں حسد ہوتی ہے بھلے ہی وہ نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ حسد یا کینے آتے ہیں یا کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ ایک دوسرے نہیں بنتی تو کیا ہوگا کہ ایک جگہ ہے یعنی دوزک اور جنت کے بیچ میں ایک پل کھڑا کیا جائے گا جسے کنترا کہتے ہیں اور اس میں پاس جو لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے پہ زیادتی کی تھی تو ان کا بدلہ بھی لیا جائے گا حتیٰ کہ ان کو پاک صاف کیا جائے گا ان کے دل ایک دم پاک کیے جائیں گے کلین کیا جائے گا ان کے دلوں کی جو بھی گندگی ہیں جو بھی قدورتیں ہیں ان کو نکال دیا جائے گا پھر جنت میں داخلہ دیا جائے گا تو یہ والی بات یہاں پر آئی ہے کہ ایک دوسرے کی جو رنجشیں وہ نکال دی جائے گی کینے وغیرہ نکال دیے جائے گے اور وہ بھائی بھائی بن کے رہیں گے تختوں پر بیٹھے ہوں گے نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی وہاں سے کوئی نکالے گا انہیں کیونکہ یہاں پر ذرا ہم کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں وہاں پر تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور گھر سے بھی کوئی نہیں نکالے گا آگے فرمایا میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے جس طرح میری طرف سے تم کو جنت وغیرہ ملے گی جو اچھے اعمال کریں گے لیکن جو برے اعمال کریں گے نافرمان ہوں گے وہ بھی کان کھول کے سن دے کہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے اور میں بخشنے والا مہربان بھی ہوں میں بخشتہ بھی ہوں جو توبہ کرتا ہے واپس لوٹ آتا ہے اور پھر وہ چیز چھوڑ دیتا ہے تو اسے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو وہ ڈر گئے فرشتوں نے کہا ڈر یہ نہیں ہم آپ کو ایک عالم بچے کی خوشخبری دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں فرشتوں نے کہا آپ مایوس نہ ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا فرشتوں سے کہ مایوس تو صرف گمراہ ہوا کرتے ہیں خود ہی انہوں نے بتا دیا تو فرشتوں نے بتایا کہ ہماری جو مہم ہے وہ قوم لوت کی طرف ہیں ہم وہاں پر جا رہے ہیں تاکہ ان کو سزا دے سکے قوم لوت کو ہم اس قوم کو نست و نابود کر دیں گے صرف حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہی بچ جائیں گے باقی سب تباہ ہونے والے ہیں پھر رکو نمبر فائیو ہیں آیا نمبر سکسٹی ون سے لے کے سیونٹی نائن تک جس میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد ہوئی تھی فرشتے آئے تھے ان کے پاس اس کے بارے میں ہیں لوت علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کے پاس جلدی جلدی سے نکل جاؤ یعنی اس بستی سے تم چلے جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے کے کیونکہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کٹ جانے والی یہ سب تباہ ہونے والے کوئی نہیں بچنے والا اس دوران شہر کے لوگ خوشیاں مناتے آ گئے کیونکہ یہ جو لوگ تھے وہ مردوں کے ساتھ صحبت رکھتے تھے مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے تو انہیں پتہ چلا کچھ خوبصورت مرد آئے ہوئے ہیں فرشتے جو آئے ہوئے تو خوبصورت شکل میں آئے تھے آدمیوں کے تو خوشیاں مناتے آ گئے انہیں جب پتہ چلا کہ اس گھر میں آئے ہوئے تو حضرت لوت علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں اللہ سے ڈرو مجھے رسوا نہ کرو قوم نبی کے سمجھانے کے باوجود باز نہ آئی انہوں نے نہیں مانا ان کو بدکاری کرنی تھی تو سورج نکلنے نکلنے تک انہیں ایک زور کی آواز نے پکڑ لیا اور پوری بستی جو تھی وہ الٹا دی گئی ان پر پتھر بھی برسائے گئے اور سب ملیا میٹ ہو گیا ریزا ریزا ہو گیا اور پھر آگے فرمایا ایکا والے ایکا والے کس کو کہتے ہیں قوم شعیب کو کہتے ہیں یعنی شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس ان کو ایکا کہتے ہیں یہ جنگل میں رہتے تھے اسی سے وہ نکلا ہے والے ایکا والے بھی گنہگار تھے ظالم تھے تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر یعنی قوم لوت کا بھی شہر اور قوم شعیب کی جو بستی ہے وہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں تو عبرت لینا ہے تو لے لیں ان کے پاس کہ تمہارے سامنے راستے سے جب تم جاتے ہو تو تمہیں نظر آتے آئے قریش کے لوگوں پھر رکو نمبر سکس اس سورہ کا سورہ ہجر کا لاسٹ رکو ہے آیا نمبر ایٹی سے لے کے نائنٹی نائن تک جس میں اقوام کے آثار جو تھے اس سے تنبیہ کی گئی ہے وارننگ کی گئی ہے اور اس سے عبرت لینے کہا گیا ہے کہ یہ جو کس سے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اس سے عبرت حاصل کرو قوم صالح یعنی سمود جو تھے قوم صالح نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا یہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اتنے طاقتور تھے کہ ان کے ایک نہیں کئی گھر تھے اور خود اپنے ہاتھوں سے وہ پہاڑ تراش تراش کے بناتے تھے بہت اسٹرانگ تھے ہائٹ میں بھی اچھے تھے تو اللہ نے ان کو اس طرح سے مضبوطی دی ہوئی تھی کہ وہ گھر بھی ایکسٹرا گھر حالانکہ گھر ہوتے تھے پھر بھی اور گھر اور گھر بناتے رہتے تھے بنا وجہ کے تو وہ ان کا کام کیا تھا پہاڑ تراش کے وہ گھر بناتے تھے صبح ہوتے ہوتے یہ لوگ ایک ہولناک آواز کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور کوئی چیز انہیں بچا نہ سکی جن کی وہ عبادت کرتے تھے کسی اور کو معبود بنائے ہوئے تھے وہ بھی ان کے کام نہ آئے قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں ان کے تباہ شدہ بستیاں جو تھیں وہ گزرتے ہوئے نظر آتی تھیں کیونکہ وہاں سے ہی پاس ہوتے تھے اس لیے انہیں فرمایا گیا کہ مفسدین کے انجام کے آثار موجود ہے دیکھو راستے میں آزو بازو میں دیکھو کیسے یہ بکھرے پڑے ہوئے ان کے آثار ہیں اس سے عبرت لو یہ کیا ضروری ہے کہ جب اپنے ہی اوپر کچھ نازل ہو جائے تبھی تمہاری آنکھ کھلے یہ کیا ضروری ہے تم ان سے بھی عبرت حاصل کر سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ابھی ان سے درگزر فرمائے جو بھی کر رہے کہہ رہے ان سے درگزر کریں ان کے کیے کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا اور قرآن آپ کے لیے کافی ہے آپ ان کے تانوں کی پرواہ نہ کریں تانے جو دے رہے ان سے اگنور کرتے رہے اس سے درگزر کرے اور آخر تک اللہ کی تسبیح اور نماز میں مشغول رہیں ویسے بھی جب تکلیفیں آتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو بھی شکوے شکایت ہے اللہ سے کریں دعا کریں تو یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو نماز میں مشغول ہو یہی باتیں سوچ کر مت بیٹھو کون مجھے تانا دے رہا ہے اور کون مجھے کیا کہہ رہا ہے اسی میں زندگی مت گزارو بلکہ کام کرنے کے جو ہے وہ کرو ہمیں بھی سبق لینا چاہیے ذرا کوئی تانا دیتا ہے وہی لے کے پورا دن بیٹھتے ہیں ایسا کیوں اس نے کہا اور ویسا کیوں کہا اگنور اینڈ اگنور سب اگنور کرو در گزر کرو ارے اس کے لیے مجھے ٹائم ہی نہیں ہے میں میں کچھ سوچ نہیں سکتی اتنا ٹائم ویسٹ کیوں کروں میرا کام جو ہے بہت سارا کام باقی ہے اللہ کے دین کو بڑھانا ہے مجھے دین کا کام کرنا ہے تو یہ ہمیں بھی سبق لینا ہے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وہ ہمارے لیے بھی ہے یہاں پر ہماری سورہ ہیج رہے وہ کمپلیٹ ہو گئی اب سورہ النحل اس میں سکسٹین رکو ہیں اور آیات ون ٹوینٹی ایٹ آتے ہیں نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی ہانی بھی ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں رکو نمبر نائن میں نحل کا ذکر ہے اس لیے اس صورت کو سورہ نحل کہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے وہ یہ صورت ہے سورہ نحل میں دوسرے امور اور مسائل کے بارے میں باتیں آئے گی اور اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں تو کچھ نعمتوں کا ذکر آتا ہے اور وہی الہی اور دعوت وہی کے جو کامیابی ہیں اس کے بارے میں آئے گا اور مخالفت جو قوتیں ہوتی ہے اس کی ناکامی اس کا اعلان کیا گیا ہے چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آئے نمبر ون سے لے کے نائن تک جس میں دعوت علت توحید توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے منکرین حق کو تنبیہ کی جا رہی ہے ان کو وان کیا جا رہا ہے کہ جلدی نہ مچاؤ عذاب الہی کو جلدی مچا رہے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو عذاب ابھی تک کیوں نہیں آ رہا ہے جلدی نہیں مچاؤ سمجھ لو وہ آ ہی گیا اس طرح سمجھ لو اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ تمہارے جھوٹے جو خدا تم نے بنائے ہیں تمہیں عذاب الہی سے بچا سکیں گے اس غلط فہمی میں مت رہو پھر آگے فرمایا گندے پانی کے ایک قطرے سے پیدا ہونے والا جو انسان ہے اللہ سے جھگڑا کرے اسے زیب نہیں دیتا کس چیز سے پیدا ہوا ہے انسان اتنی گندی چیز کہ خود بھی ہاتھ لگانا نہیں چاہتا ایسی گندی چیز سے پیدا ہوا ہے اور آج اللہ سے جھگڑ رہا ہے اسے زیب نہیں دیتا یہ کہ اللہ سے جھگڑا کریں کہ ہے انسان تو کس چیز سے پیدا ہوا ہے اس پہ تو غور کر اس نے اسی گندے پانی کے قطرے سے چوپائے بھی پیدا کیے تم کو جیسے پیدا کیا ہے نا چوپائے کو بھی ایسے گندے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جن سے تم گرمی حاصل کرنے کا سامان بناتے ہو سہنے سردی کی حفاظت کا سامان بناتے ہو ان چوپایوں سے اس کے جو بال ہوتے ہیں اول وغیرہ جو ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہوں سویٹر بناتے ہو جیکٹ بناتے ہو بلینکٹس بناتے ہو بے شمار فائدے اس کے ہیں اور خوراک بھی حاصل کرتے ہو اس کا گوشت وغیرہ بھی کھاتے ہو تم اور ان میں تمہاری شان ہے جن کے پاس گھوڑے وغیرہ رہتے ہیں ان کی کیا شان ہوتی ہے یا دوسرے اونٹ وغیرہ جو رکھتے ہیں میرے پاس اتنے اونٹ ہیں شان ہوتی ہے ایک وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے پھرتے رہتے ہیں تمہارا سامان یہاں سے وہاں منتقل کر رہے ہیں ان پر تم سواری بھی کرتے ہو اور پتہ ہے قیامت سے پہلے ایسا ہونے والا ہے کہ لوگ گھوڑے یوز کرنا شروع کریں گے ہو سکتا ہے پیٹرول وغیرہ ہی ختم ہو جائے ڈیزل ختم ہو جائے اللہ نوز بیس کہ اس وقت گھوڑوں کی ضرورت پڑے گی بہرحال یہی نہیں اس نے اور کتنی ہی مخلوقات پیدا کی ہے کچھ تو ہمیں پتہ ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں پتہ کچھ ڈسکور ہو رہے ہیں آج کل اور پھر آگے کتنے ہونے والے پتہ نہیں ہم زمین کی چیزیں نہیں معلوم کر سکیں تو سمندروں کی کیا بات ہے اور آسمان کی کیا بات ہے تمہیں چاہیے کہ سیدھی راہ اختیار کرو اور ٹیڑھے راستوں پر بھٹکنے سے بچو سیدھا راستہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے بھٹکنے والے راستے بہت ہیں تو بھٹکو نہیں ایک سیدھے راستے پہ رہو اگر وہ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت دے دیتا سب کو کہتا مسلمان ہو جاؤ سب ایمان لاؤ اللہ کو مانو لیکن یہ اس کی سنت نہیں کسی کو مجبور نہیں کرتا چوائس دے کے رکھی ہوئی ہے جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے اس کے بعد رکو نمبر ٹو ہے آیا نمبر ٹین سے لے کے ٹوینٹی ون تک جس میں اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تم شمار ہی نہیں کر سکتے اسی نے آسمان سے پانی برسایا اسے تم پیتے ہو ابھی دیکھیے روزے میں احساس ہو رہا ہے پانی کی ویلیو پتہ چل رہی ہے کہ پانی جو ہمیں کے قطرے بھی ہمارے لیے بہت ویلیوبل لگ رہے ہیں کہ چاہ کے بھی پی نہیں سکتے لیکن وہ کیا ویلیو ہے جب ہم روز پیتے ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ جو پانی تم پی رہے ہیں وہ بھی اللہ نے تم کو دیا اسی پانی سے جو پانی برس رہا ہے اسی سے تم پیتے تو ہے لیکن اسی سے درخت شاداب ہو رہے ہیں اور جو درخت شاداب ہو رہے ہیں ان کو تمہارے جانور بھی کھا رہے ہیں جانور چراتے ہو تم اس میں اور کھیتیاں جو ہیں اور الگ الگ طرح کے جو پھل ہیں وہ بھی اور دوسرے سامراط سمراط میں سب آتے پھول ہو ربڑ ہو سب وہ بھی اس نے ہی اگائے اور وہی پانی سے وہ اگ رہے یہ ساری چیزیں اسی نے دن رات کو تمہارے لیے مسکر کیا سوچے صرف دن اور دن ہوتا یا صرف رات اور رات ہی ہوتی کیا حال ہوتا ہمارا نہ آرام کر سکتے اور نہ کام کر سکتے تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے لائٹ آن آف ہو رہی ہے آٹومیٹک کہ اب سو اور اب جاگو لیکن لوگوں نے الٹا ہی کر دیا ہے بہرحال آگے سورج چاند ستارے اسی کے حکم سے مسخر ہے کب چلنا ہے کہاں چلنا ہے وہی کہتا ہے اور اسی کے اشارے پہ چلتے ہیں پھر رنگ برنگی چیزیں جو زمین پر دکھ رہی ہے تم کو وہ سب اسی نے پیدا کی ہے اس نے سمندر جاری کیے جس سے تم کیا کرتے ہو تر و تازہ گوشت کھاتے ہو مچھلیاں کھاتے ہو پھر وہی نہیں بلکہ موتیاں جو ہیں زیور بنانے کے لیے وہ بھی وہیں سے تم نکالتے ہو کشتیاں تمہارا مال تجارت لیے پھرتی ہے اس کے اندر وہ لے کے پھرتی ہے کشتیاں کس کے اندر سمندر کے اندر سامان یہاں سے وہاں اس کنٹری سے اس کنٹری اس جگہ سے اس جگہ لے جا رہی ہے اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہلے نہیں زمین ہل جاتی پہاڑ کی وجہ سے پہاڑ ایز اے پیگ ہے ہمارے لیے اگر پہاڑ نہیں ہوتا نا تو یہ جو زمین ہے وہ ہلتی دلتی رہتی ہم ایک جگہ قرار نہیں پاتے بلکہ ہلتے ہی رہتے لیکن پہاڑ کی وجہ سے زمین جو ہے وہ ہل نہیں رہی ہے ایک جگہ سیٹ ہے وہ تو یہ پہاڑ بھی نعمت ہے تمہارے لیے کیونکہ قیامت کے پہلے کیا ہوگا پہاڑ پاؤڈر بنیں گے نا ریزا ریزا ہوں گے اس لیے سب زلزلے اور یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں سب بھاگ رہے ہوں گے دوڑ رہے ہوں گے اور سب کچھ ہوگا تو پہاڑ بھی نعمت ہے اور نہریں اس نے بنائی نہروں سے بھی تم فائدے حاصل کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ راستے کس نے بنائے راستے بھی اللہ نے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ اور راستوں میں کچھ نشانات بھی رکھے لینڈ مارکس جو ہوتے ہیں ابھی دیکھیں پہلے کے جو تھے لوگ وہ ہماری طرح جو لینڈ مارکس ہوتے بورڈ وغیرہ ویسے نہیں تھے بلکہ کچھ چیزوں کی نشانیوں کی وجہ سے یہاں پر یہ درخت ہے یہاں پر یہ چیزیں یہ یہ یہ ہے تو اس کے ذریعے وہ راستہ پاتے تھے تو راستوں میں لینڈ مارک بھی اللہ نہیں بنائے جو دن میں تم اس کے ذریعے کام کرتے ہو کہ دن میں تمہیں نظر آتا ہے یہ لینڈ مارک ہے اب مجھے یہاں رائٹ لینا ہے لیفٹ لینا ہے تم پتہ کرتے ہو اور ستاروں سے بھی لوگ راستے معلوم کرتے جو رات کے وقت جاتے تھے سفر وغیرہ کرتے یا رات کو نکلتے ہیں تو ستاروں کے ذریعے معلوم کر سکتے تھے کہ کس جگہ ان کو جانا ہے رائٹ میں لیفٹ میں سب پتہ ہوتا تھا تو رات اور دن میں جو فائدے ہیں وہ اللہ نے ہی یہ سب بنا کے لینڈ مارکس اور یہ ساری چیزیں نشانیاں اللہ نے ہی بنائی ہوئی ہیں غور تو کرو ان سب آیات الہی میں عقل مندوں کے لیے سامان عبرت ہیں جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا کیا وہ ان باطل معبودوں کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتا وہ اس کے اہل ہے جو باطل معبود تم نے بنائے بلکہ وہ تو مخلوق ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود پیدا کیے گئے کسی اور نے بنایا یا خود پیدا کیے گئے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہ کر سکو گے تمہارے باطل معبود تو محض بے جان لاشیں ہیں یہ صرف لاش ہیں بے جان چیز ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا یہ بھی انہیں پتہ نہیں تو وہ کیا سننے والے ہیں اس کے بعد رکو نمبر تھری ہے آیا نمبر ٹوینٹی ٹو سے لے کے ٹوینٹی فائیو تک جس میں بتایا گیا کہ تکبر کرنے والے حق کا انکار کرتے ہیں پھر اور کیا چیز بتائی گئی ہے گناہوں کا بوجھ کون لی جائے گا گناہوں کے بوجھ کون اٹھانے والا ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے فرمایا تمہارا معبود اللہ واحد ایک اللہ اس کے منکر اس کا انکار کرنے والے محض تکبر کرنے والے ہیں تکبر بھی ایک ریزن ہوتا ہے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اسلام میں نہیں آنا چاہتے وہ ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں وہ یعنی اللہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے کہ کون تکبر کو اندر چھپائے ہوئے رکھا ہوا ہے اور کون کھل کے تکبر کرتا ہے کہ مجھے ماننا نہیں ہاں، سب اللہ کو پتہ ہے بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا یہ لوگ پہلی کتابوں کو محض افسانے کہتے ہیں پہلوں کے قصے کہتے ہیں بولتے یہ کیا یہ تم جو پہلے لوگوں کی بات بتا رہے ہیں ہم کو بھی پتہ ہے قیامت کے دن انہیں اس گناہ کا بوجھ اٹھانا ہوگا اور یہ ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے اپنے ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے بغیر ان کے گمراہ کیا یعنی بغیر ان کے انہوں نے فتوے دیے بغیر ان کے انہوں نے کوئی چیز ایسی بتائی اور وہ لوگ بھی گمراہ ہوئے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا جو خود انہوں نے کیا وہ اس کا تو بوجھ اٹھانا ہی ہے ان کو لیکن اوروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا اس کا بھی وہ بوجھ اٹھائیں گے سن لو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں وہ بہت ہی برا بوجھ ہے کوئی اچھا بوجھ نہیں اٹھا رہے وہ لوگ پھر رکو نمبر فور ہے آئے نمبر ٹوینٹی سکس سے لے کے تھرٹی فور تک جس میں حق کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے اور اہل ایمان کے دراجات کے بارے میں ہے کہا گیا کہ ان سے پہلے لوگوں نے حق کے خلاف چالیں چلی تو ان کی چالیں ان پر الٹ دی گئیں ان پہ ہی آ گئی وہ چالیں قیامت کے رسوائی ان کا مقدر ہوگا ان کو ذلیل کیا جائے گا جہاں ان کے کوئی خود ساختہ جو بنائے ہوئے شریک ہیں معبود ہیں مشکل کشاں ہیں ان کے کوئی کام نہیں آنے والا فرشتے جب ان کے جانے نکالنے لگیں گے تو یہ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں گے کوئی ابھی چانس ہی نہیں کوئی عذر بہانے نہیں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے سپرد کر دیں گے پھر ان کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم ہوگا تکبر کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے ان کے برعکس نیکوکار کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سراسر خیر و برکت کی بات نازل ہوتی ہے جو بھی اللہ بھیجتا ہے نازل کرتا ہے وہ صرف خیر ہی خیر ہے اس میں کوئی شر نہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں جو یہ چیز کرتے ہیں کہتے ہیں فرشتے موت کے وقت نیک وکار یعنی کفر و شرک سے پاک لوگوں کو کیا کہتے ہیں تم پر سلام ہو سلام کی دعا کرتے اس طرح ان کا استقبال ہوتا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے تو تمہیں جنت دی جاتی ہے تم پہ سلامتی ہو اے من حق فرشتوں کا یا عذاب کا انتظار کرنا بہت بڑا ظلم ہے تم جو کہتے ہو فرشتے کیوں نہیں اترتے اور اب تک عذاب کیوں نہیں آتا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے پہلی قومیں اس کی سزا پا چکی ہیں انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان سے عبرت حاصل کرو اب سدھرو اب لائن پہ آ جاؤ اس کے بعد رکو نمبر فائیو ہے آیا نمبر تھرٹی فائیو سے لے کے فورٹی تک جس میں مشرقین کو پیغام توحید دی گئی ہیں مشرق کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے اگر اللہ چاہتا ہی تو ہم کو روک دیتا تھا اور اللہ کو ہمارا یہ جو عمل تھا وہ پسند نہ ہوتا تو پھر وہ پھر تو فوراً ہمیں سزا بھی دے دیتا تھا لیکن شاید وہ اس کی مرضی ہے کرنے دے رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے تو اٹس اوکے okay. فرمایا گیا کہ سنو ہم نے تمام رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو ہر نبی نے ہر رسول نے یہ تعلیم دی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو پھر دیکھو پہلے لوگوں نے نہ مانے تو ان کا کیا انجام ہوا تمہارے سامنے مثالیں ہیں اس کے بعد فرمایا اور یہ کہتے ہیں کہ مردے زندہ نہ ہوں گے یہ جو زندگی ہے نا اب کی زندگی ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے بس یہی کی زندگی خوب سن لو ضرور ہوں گے مردے جو ہے وہ زندہ ضرور ہونے والے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کا آنا برحق ہے تاکہ دنیا بھر کے اختلاف کے فیصلے ہو جائیں اور کافروں کا جھوٹ ثابت ہو جائے قیامت تو اللہ جب چاہے گا آ جائے گی صرف اللہ کن کہے گا ہو جا کن کا مطلب ہے ہو جا تو وہ واقعہ ہو جائے گی صرف کن کہنے کی دیری ہے پھر رکو نمبر سکس ہے آیا نمبر فورٹی ون سے لے کے ففٹی تک جس میں مہاجرین کے درجات کے بارے میں بتایا گیا ہے اور بھی کچھ چیزیں آتی ہیں مظلوم مہاجروں کو دنیا میں بہت ہم بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں بہت بڑا جرک عطا کریں گے جنہوں نے صبر کیا اور رب پر بھروسہ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے اور آگے فرمایا اہل علم سے پوچھ لو کہ ہم نے آپ سے پہلے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا کیونکہ یہ مطالبے کرتے تھے نا کہ یہ تو رسول ہی ہے یہ تو یہ رسول تو انسان ہی ہے فرشتہ تو نہیں ہے کچھ اور تو نہیں ہے تو کہا گیا کہ ہم نے پہلے بھی جتنے رسول بھیجو وہ انسان ہی تھے قرآن اسی لیے اتارا گیا کہ پیغمبر اس کے ارشادات کھول کھول کے تم کو بیان کرے جو کچھ ہے پھر آگے فرمایا حق کے خلاف بری چالیں چلنے والے اللہ کے عذاب کا انتظار کرے وہ زمین میں ڈھسائے جا سکتے ہیں یا اچانک عذاب ان پر آ سکتا ہے یا تو ڈھسا دیے جائیں گے عذاب آ جائے گا اچانک کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ پوری کائنات کی ہر چیز سائے تمام جاندار تمام فرشتے اس کے حضور ریز ہے تم کو جو سائے بھی دکھتے وہ کیا کر رہے سجدے کر رہے ہیں اسی کے تاب فرمان ہیں وہ تکبر نہیں کرتے جو بھی تکبر بھی کرنے والا انسان ہے اپنے آپ کو دھوپ میں کھڑا کر کے دیکھے سایہ دکھتا ہے ہاں، جھکا ہوا ہے نا خود نہیں جھکنا چاہتا اس کا سایہ جھکا ہوا ہے اللہ کے سامنے اس کے بعد رکو نمبر سیون ہے آیا نمبر ففٹی ون سے لے کے سکسٹی تک جس میں بتایا گیا ہے کہ معبود حقیقی سب کا محسن ہے سب پہ احسان کرنے والا ہے توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے جب زمین اور آسمان میں سب کچھ اسی کا ہے تو سب پر اسی کی عبادت لازم ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے تم دو الہ نہ بناؤ اب مجوسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ دو الہ بناتے ہیں ایک اچھا الہ ایک برا الہ کہتے ہیں اس کو تو یہ ان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ سبھی کے لیے دعوت ہے نا یعنی وہ کوئی بھی مشرق ہو کوئی اہل کتاب والا ہو سب کے لیے دعوت ہے تو ان کے بارے میں بھی آیا ہے کہ تم دو الہ کو نہیں بناؤ الہ تو ایک ہی ہے کچھ نے تو دو بنائے کچھ نے بہت زیادہ اتنے کروڑوں بھی بنائے ہوئے ہیں تو وہ اتنے سارے الہ نہیں ہے بلکہ ایک الہ ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو تم اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس چلاتے ہو دعائیں کرتے ہو پہلے کے جو غیر مسلم تھے وہ بھی اللہ کے پاس ہی دعائیں مانگتے تھے لیکن آج کے جو غیر مسلم ہیں وہ اتنے بدتر ہیں کہ وہ اللہ کے پاس بھی نہیں مانگتے تو اس لیے کہا گیا اور کچھ ایسے ہیں جو اوپر ہاتھ کرتے ہیں اور بولتے وہ اوپر والا مجھے یہ دے دے اور وہ دے دے ایسے بھی کچھ لوگ موجود ہیں تو جب نقصان پہنچتا ہے تو تم اللہ سے مانگنے لگتے ہو دعائیں کرنے لگتے ہو تکلیف دور ہو جاتی ہے تو تم میں سے کچھ لوگ شرک شروع کر دیتے پھر سے وہی یعنی کچھ نیم مسلم کو بھی دیکھا گیا پھر سے شرک کرنا شروع کرتے ہیں چادریں چڑھائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ہماری تکلیفیں دور ہو گئی اس لیے ہمارے دیے ہوئے رزق میں دوسروں کا حصہ مقرر کرتے ہو کہ اس میں کسی اور کا بھی حصہ ہے کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں نوز باللہ اور خود تو بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراض ہوتے بدہواس ہو جاتے ہیں کسی کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اتنے غم زدہ ہوتے تھے غصے میں ہو جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور سوچتے تھے کہ کیا اپنی رسوائی کے باوجود اس کو زندہ رکھیں یا تو زندہ ہی مٹی میں گاڑ دیں ایسے تم کرتے ہو بیٹی کی جب بھی تم کو خوشخبری ملتی ہے تو وہ تمہارے لیے خوشخبری نہیں ہوتی بلکہ تمہارے لیے منحوس دن ہوتا ہے ایسا تم خیال کرتے ہو تو اب تم جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہی تم نے کہا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہاں، جس کو معبود بنائے وہ اللہ کی بیٹیاں جب کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے اب دیکھیں یہاں پر لڑکیوں کو ڈگریٹ نہیں کیا گیا یہ ایک بات یاد رکھیں لیکن یہاں پر کیوں ایسی بات سمجھائی جا رہی کیونکہ ان کی سوچ کے حساب سے ان کو بتایا جا رہا ہے حکمت ہے نا اس میں بھی وزڈم یوز کر کے اس بات کو بتایا جائے جو وہ چیز سمجھتے ہیں اس سوچ کے ذریعے ہمیں بھی وہ بات بتانی چاہیے تو یہ ڈگریٹ کرنا نہیں ہے بلکہ ان کی سوچ کے حساب سے ان کو سمجھانا ہے مقصود اللہ تو غالب ہے حکمتوں والا ہے اس کے لیے بیٹیاں کیوں چاہیے اور بیٹیاں ہی کیا بیٹے بھی کیوں چاہیے اللہ ان چیزوں سے پاک ہیں اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پھر رکو نمبر ایٹ ہے آیا نمبر سکسٹی ون سے لے کے سکسٹی فائیو تک جس میں اللہ کی طرف سے محلت کا ملنا وہ بتایا گیا ہے اور مشرقین پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے مشرقین کو خبردار کیا گیا کہ اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کو پکڑنے لگے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے سب کو پکڑ لے کوئی زندہ ہی نہیں باقی رہے گا اگر ہر ہر انسان کو اس کی غلطیوں پہ پکڑا جائے لیکن اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے اس لیے وہ پکڑتا نہیں ہے فوراً اس لیے کہ اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب وقت مقرر آ جائے گا تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکے گا نہ آگے بڑھ سکے گا اسی وقت وہ چیز آئے گی جو بھی عذاب ہے یا موت کا وقت ہے اسی وقت آ جائے گا یہ مہلت ملی ہوئی ہے سب کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کام اتمام حجت کرنا ہے حجت کو تمام کرنا ہے پورا کرنا ہے ہدایت اور رحمت کا پیغام پہنچانا ہے جو تمہیں کہا گیا ہے وہ تمہارا کام لوگوں کو مومن یا مواحد بنانا نہیں ہے مشرق اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور جھوٹی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں بالکل نہیں ایسے لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے ان کی بدعمالیوں کو شیطان خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے ان کو بتاتا ہے جو کرے بہت اچھا ہے اور کچھ ریزنس بھی بتاتا ہے ساتھ ساتھ پھر کہا کہ قرآن اسی لیے اتارا گیا کہ مشرق اپنے اختلاف میں ہدایت کی راہ پا لے جو بھی اختلاف کر رہے ہیں جس طرح بنجر زمین بارش سے سیراب ہو جاتی ہے اسی طرح ویران دل جس میں کوئی ہدایت نہیں ہے وہ قرآن کی ہدایت سے آباد ہو سکتے ہیں قرآن سے جڑے رہو اس کی تعلیم کو دیکھو اس پہ عمل کرو اس کو سیکھو سکھاؤ اس سے لگے ہوئے رہو پھر رکو نمبر نائن ہے آیا نمبر سکسٹی سکس سے لے کے سیونٹی تک جس میں اللہ کے نعمتوں کے بارے میں آتا ہے اور ساتھ ساتھ شہد کی مکھی کی بھی مثال اسی رکو میں آئی ہوئی ہے اور اسی رکو کی میں جو شہد کی مکھی کی بات آئی ہے تو نام بھی یہی دیا ہوا ہے سورہ النحل اللہ نے تمہیں جو چوپائے عطا فرمائے ہیں ان میں کس قدر مقام عبرت ہے چوپائے کو ہی دیکھو کیٹلس کو دیکھو کہ کتنے اس میں عبرت کی چیزیں ہیں غور تو کرو ان سے تم خالص دودھ حاصل کرتے ہو اور پتہ ہے دودھ کہاں سے نکلتا ہے ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے بیچ سے بنتا ہے اور گوبر تھوڑا ملاوٹ ہو جائے دودھ میں یا خون کی ملاوٹ ہو جائے کوئی دودھ کو پیے گا اور دودھ کتنا وائٹ ہوتا ہے سفید ہاں اس میں ہے کوئی گوبر کی ملاوٹ یا خون کی ملاوٹ اس کو ہی دیکھو دودھ کہاں سے نکل رہا ہے ان کے گوبر اور خون کے بیچ سے نکل رہا ہے پیٹوں میں سے یہ بھی عبرت کی چیز ہے پھر کھجور انگور کے پھلوں سے مشروب تیار کرتے ہو پینے کی چیز بناتے ہو شہد کی مکھی کو دیکھو وہ کتنے بلند چھتے لگاتی ہے اللہ کے حکم سے ہو جاتی ہے کہاں پہ بنانا ہے درختوں پہ بنانا ہے پہاڑوں پہ بنانا ہے اللہ آڈر دیتے ہیں اور اس حساب سے وہ وہاں پر چھتہ بناتی ہے تمہارے لیے بناتی ہے پھلوں سے رس چوستی ہے کہاں کہاں جنگلوں سے جا کے الگ الگ رس چوس کے آتی ہے اسی لیے جو شہد ہوتے ہیں وہ الگ الگ ٹائپس کے ہوتے ہیں کوئی ڈارک بلیک ہوتا ہے کوئی براؤنش ہوتا ہے یلوئش ہوتا ہے اس حساب سے ہوتا ہے کہ کس چیز کا اس نے کوئی کس پھل یا کس پھول کا اس نے رس چوسا ہے تو اس سے وہ بناتی ہے اور اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے ہاں ہمارے پیٹ سے کچھ نکال کے ہم کھا سکتے ہیں کیا لیکن شہد کے شہد کی مکھی کے پیٹ کے اندر سے جو ڈرنک نکل رہی ہے شہد نکل رہا ہے وہ ہم پیتے ہیں اور یہ جو شہد ہے وہ بیماریوں کی شفا ہے اس کو بھی یوز کیا کرے کوئی بیماری ہے تو شہد کا استعمال کیا کرے لیکن آج کل پیور شہد ملتے ہی کہاں ہیں ہاں، تو پیور شہد یوز کیا کرے تاکہ بیماریوں سے ہمیں شفا ملے اہل فکر کے لیے یہ تمام نشانیاں جو بتائی گئی ہیں اور آگے فرمایا تمہاری زندگی اور موت لمبی عمر اسی کے ہاتھوں میں ہے اس نے سب فکس کیا ہوا ہے کب زندگی دینی ہے کب موت دینا ہے کس کو کتنی عمریں دینی ہے سب اللہ کے ہاتھ میں یہ بھی تمہارے لیے عبرت ہے کہ زندگی کے بعد موت آتی ہے اور زندگی بھی ملتی یہ بھی عبرت ہے پھر رکو نمبر ٹین ہے آیا نمبر سیونٹی ون سے لے کے سیونٹی سکس تک جس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور مثالیں اس کی اللہ نے ایک کو دوسرے سے بڑھ کر رزق عطا فرمایا دیکھیں کسی کو بہت زیادہ رزق مل رہا ہے کسی کو بہت کم اور کسی کو نارمل نارمل جتنا ضرورت ہے اتنا ہی وہ یوز کر رہا ہے اور اس کے پاس اتنا ہی ہے مگر دولت مند لوگ اپنے غلاموں یا نوکروں پر خرچ نہیں کرتے یہ تو اپنے مالوں میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں بناتے یہ بھی بہت قابل غور مثال دی ہوئی ہے لیکن عقل والوں کو سمجھے گی کہ جو تمہارا مال ہے اس میں کیا تم غلاموں کو اپنا پارٹنر بنا سکتے ہو کہ چلو میرا جو مال ہے وہ ففٹی ففٹی کرے یا کچھ حصہ میں میرے غلام کو دوں یہ کر سکتے ہیں کیا تو اللہ کے غلاموں کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی سلطنت میں کیوں شریک بناتے ہو یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ تم اگر تمہارے لیے نہیں پسند کرتے کہ کوئی تمہارے مال میں کوئی شریک ہو یا تمہارے بیویوں میں تمہاری عورتوں میں کوئی شریک ہو تو تم یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ اللہ کے جو غلام ہیں اللہ کے جو بندے ہیں اس میں کوئی شریک ہوں ہاں ان کو شریک بنایا اللہ کا اللہ کے غلاموں کو تم نے شریک بنا رکھا ہے اللہ کا عقل رکھو کہ کیا کر رہے ہو عورت کا وجود اور اس سے جو اولادیں ہوتی ہے اس کا جو اولادوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے عورت سے بچے بچوں سے نواسی نواسیاں پوتے پوتیاں سب جو ہوتے وہ بھی اللہ کی نعمت ہیں کیا اس کے باوجود منقرن حق ان کی پرستش کریں گے ان کی پوجا کریں گے ان کی عبادت کریں گے جن کے پاس پلے کچھ نہیں ان کے پاس کچھ نہیں اور ان کی عبادت کرو گے تم بھلا وہ غلام جس کے پاس کچھ نہ ہو اور دوسرا وہ شخص جو پاکیزہ مال کا مالک ہو یعنی طیب مال ہو اس کے پاس اور ہر طرح سے وہ خرچ کرتا ہے ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں دوسرا شخص ہے اس کے پاس بہت مال ہے اور خرچ بھی کر رہا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہاں پر مفسری نے دو الگ الگ بات کی ہے کسی نے کہا یہ جو مثال دی گئی ہے وہ باطن معبود اور معبود حق یعنی اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور کسی نے کہا کافر اور مومن کی مثالیں بہرحال اور کیا وہ گونگا غلام جو مالک کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا اور الٹا مالک پر ہی بوجھ بنا ہوا ہے تو اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے حکم پر قادر ہو اور سیدھے راہ پر قائم ہو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے پھر آگے رکو نمبر الیون ہے آئے نمبر سیونٹی سیون سے لے کے ایٹی تھری تک جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور حکمتوں کے بارے میں آتا ہے زمین اور آسمان کا علم اللہ کے پاس ہے قیامت کا آنا اس کے لیے پلک جھپکنے کے برابر بلکہ اس سے بھی جلتر ہے اس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں تھے تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے اس جب پیٹ میں تھے تمہیں مختلف اعضا بخشے کان ناک سب اللہ نے دیے اسی نے آسمان کی ہوا میں پرندوں کو مسخر کیا تاب فرمان کیا جنہیں ہوا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا کوئی ہے پکڑے ہوئے ہاں ورنہ گر جائے گا تو پرندہ جو اڑ رہا ہے اس کو غور کر کے دیکھیں کہ کیا پکڑے ہوئے ہیں ان کو نیچے اور اوپر سے کیوں گرتے نہیں ہیں ان کو اللہ تھامے ہوئے ہیں اس پہ بھی غور کرو اسی نے چوپائے کو تمہارے لیے جو کیٹلس ہیں ان کو تمہارے لیے فائدے مند بنایا کئی چیزیں تم ان سے بناتے ہو اور آرام کے لیے سائے بنائے پہاڑوں میں گارے بنائی کیوز بنائے تمہارے لیے کرتے جو گرمی سے بچاتے ہیں اور کرتے جو جنگ میں بچاتے ہیں زیرہ وغیرہ یعنی سامان ہے ہر جنگ کا سامان اس کے انعامات ہیں یہ سب کہ تمہیں اس کا فرما بردار ہونا چاہیے اس لیے یاد رکھو اگر مو موڑو گے تو اپنے پورے اعمال کے ذمہ دار تم خود ہو کیونکہ نبی کا کام صرف پیغام حق پہنچانا ہے تم مانو یا نہ مانو اب پیغام پہنچا دیا گیا پھر رکو نمبر ٹویلو ہے آیا نمبر ایٹی فور سے لے کے ایٹی نائن تک جس میں قیامت کے دن کوئی عذر نہ سنا جائے گا اس کے بارے میں آتا ہے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بارے میں بھی آتا ہے روز حشر واقعہ ہونے کے بعد نہ کسی کو عمل کرنے یا بولنے کی اجازت ہوگی اس وقت کسی کو بھی اجازت نہیں کہ اب کوئی نیک عمل کرے یا کچھ بولے نہ منکروں کا کوئی عذر سنا جائے گا اگر عذر پیش بھی کرے تو ان کو سنا نہیں جائے گا ان کا عذر نازاب ہلکا کیا جائے گا انہیں معبودان برحق نظر آئیں گے وہ جو باطل معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ دکھیں گے ان کو کہ وہاں پر ہے تو وہ کہیں گے اے اللہ تیرے مقابل ہم ان کو پکارتے رہیں وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو وہ خود معبود جو انہوں نے باطل معبود بنائے تھے وہ بولنے لگیں گے وہ بھلے اسٹیچو ہی کیوں نہ ہو وہ بولنے لگیں گے تم جھوٹے ہو تم نے نہیں ہماری عبادت کی تھی اس دن ہر امت کا گواہ حاضر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے کہ وہ ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہر چیز کا کافی بیان ہے بہت ساری بیان چیز کی گئی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے رکو نمبر تھرٹین ہے آیا نمبر نائنٹی سے لے کے ہنڈریڈ تک جس میں اپنے عہد کو پورا کرنا اس کے بارے میں اور قرآن پڑھنے سے پہلے تاؤز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں انصاف اور بھلائی کرنے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی برائی اور ظلم کے کاموں سے روکتا ہے وہ حکم دیتا ہے کہ آپس میں قول و قرار اللہ کے عہد سمجھ کر پورے کرو جو بھی تم بولتے ہو دوسروں سے یہ کرنے کا وعدہ کروں گا یہ کچھ وعدے کرتے ہو تو قول و قرار یہ سمجھ کے کرو کہ تم اللہ کا عہد سمجھ رہے ہو اس کو اللہ سے عہد کر رہے ہو اللہ کا عہد سمجھ کے اس کو پورا کرو قسمیں پکی کر کے ہرگز نہ توڑو تمہاری کوئی بات اللہ سے چھپی نہیں ہے کہیں تمہاری مثال اس عورت جیسی نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا پھر توڑ کر خود ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جب سوت کاتا جاتا ہے دھاگا وغیرہ جو بناتے ہیں کتنی محنت سے بناتے وہ لوگ یعنی اس کو اسپن کرتے ہیں تو اگر اتنی مضبوطی سے اس نے باندھ دیا اور پھر اس نے کیا کیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مضبوطی کرنے کے بعد تو کچھ حاصل ہے کیا اس عورت کی طرح اپنے آپ کو نہ بناؤ اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ ایسا کبھی نہ کرو کہ آج ایک گروہ کے ساتھ معاہدہ کرو کل اسے کمزور دیکھ لو تو پھر طاقتور کے ساتھ مل جاؤ کہ یہ تو کمزور نظر آتا ہے چلے اس کو چھوڑے دوسرا دیکھو طاقتور نظر آ رہا پیسے والا نظر آ رہا ہے تو اس سے وعدہ کرنے لگے عہد کرنے لگے یاد رکھو اگر تم نے اپنے قسموں کو مکر و فریب کے ذریعہ بنایا اس طرح سے عہد چھکنی کی تو اسلام کی طرف آنے والے لوگ تمہاری حالت دیکھ کر دین سے بدزن ہو جائے گے اور یہی ہوتا ہے لوگوں کو دیکھتے اور کہتے دیکھو یہ مسلمان ہوتے ہیں تو یہ بدزن کیوں ہوتے ہیں کیونکہ کچھ مسلمان ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر دین میں آنے والا بھی بھاگ جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ مسلمان ہے اور تم اللہ کے ہاں اس کی سزا پاؤ گے اگر ایسا کرو گے تو دنیا کے حقیر مال کے بدلے اللہ کے عہد کو نہ بیچو جو بھی تم عہد توڑو گے کچھ چند پیسوں کے خاطر چند مال کے خاطر کرو گے نا تو یہ کچھ بھی نہیں یہ حقیر چیز ہے جو تم جس کے خاطر کر رہے تو اس حقیر مال کے لیے اللہ کا حد نہ بیچو دنیا کا مال ختم ہو جانے والا یہ جو آئے گا بھی مال ہو جانے والا ہے ایک دن تمہارے پاس نہیں رہنے والا جو کچھ تمہارے لیے اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا اچھے کام کرنے والے مومن مرد ہو یا عورت ہو دنیا کی خوشگوار زندگی کا بھی مزہ پائیں گے اس زندگی میں بھی خوش ہوں گے بھلے ہی ان کے پاس کم بھی ہو تو بے سکون سے رہیں گے آرام کی زندگی ہے ان کی خوشحالی ہے ان میں اور آخرت کے اجر نیکوکار کے لیے مخصوص ہے مسلمانوں جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو اس لیے جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو پہلے کیا کہنا ہے آؤز بلّہ الشیطان شیطان یہ ہمیں تعلیم دی گئی شیطان کا زور ایمان والوں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر نہیں چلتا اس کا زور انہی پر چلتا ہے جو مشرق ہیں جو اسے اپنا دوست بناتا ہے اسی پہ وہ چلا لیتا ہے اپنا زور پھر نمبر فورٹین ہے آیا نمبر 101 سے لے کے 110 تک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کا جو الزام تھا اس کے بارے میں ہے اور قبول اسلام کے بعد پھر جانے کی سزا اسلام قبول کرنے کے بعد پھر واپس کفر کی طرف آنا جب ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ تم یہ خود گھڑ لیتے ہو تم نے خود بنا کے لایا ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے آپ کہہ دیں تمام احکام تمہارے رب کی طرف سے ہیں روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام لے کے آتے اللہ کی طرف سے ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک آدمی یہ باتیں سکھاتا ہے جو آجمی آدمی ہے عربی نہیں ہے آجمی ہے وہ یہ سب سکھاتا ہے قرآن جو بتا رہے ہیں وہ اس سے سیکھ کے آتا ہے یہ جب کہ اس آدمی کی زبان عربی نہیں وہ جس بارے میں بولتے تھے لوگ وہ ایکچولی عربی انسان نہیں تھا وہ تھوڑی بہت عربی جانتا تھا ٹوٹی پھوٹی یا کوئی وہ بھی صحیح سے نہیں بول پاتا تھا تو اس کا نام لیتے تھے کہتے تھے یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کے سیکھ کے آتے ہیں تو کہا گیا کہ یہ جو عربی نہیں ہے اس سے سیکھ کے آتا ہے ایسے بھی تمہارے پاس باتیں کرتے ہیں اور قرآن مجید تو عربی زبان میں اور عربی ایسی عربی ہے کہ فصیح و بلیغ عربی ہے یہ نارمل عربی نہیں کیا ہے اسٹریٹ لینگویج نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو سنو یہ جھوٹے کبھی ہدایت پا نہیں سکیں گے ویسے بھی دیکھیے یہ لوگ بہت جھوٹے الگ الگ باتیں کرتے ہیں پہلے کیا کہتے تھے کہ یہ جو باتیں ہیں نا وہ خود گھڑ کے لائیں ایسی باتیں کر رہے ہیں باتیں کر کے کیونکہ ان کو اعتراض جس کو کرنا ہوتا ہے نا وہ الگ الگ باتیں کرنا شروع کرتا ہے اب خود گھڑ کے لائے اس کے بعد وہ دوسری بات بناتے ہیں کہ نہیں نہیں خود گھڑ کے نہیں لائے یا آج بھی جو بیٹھا ہوا رہتا ہے نا اس کے پاس سیکھ کے آتے ہیں جو جھوٹا انسان ہوتا ہے نا وہ ایک بات پہ نہیں ٹکتا ہے اس کو ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ویسے بھی ماننا نہیں چاہتے تھے بہرحال آگے فرمایا کسی مومن کو کلیم کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے یعنی کچھ ایسے کلمات کہنے کے لیے کہا جائے جو شرکیہ کلمات ہو کفریہ کلمات ہو مجبور کیا گیا ہے تو پھر کیا ہے اور لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اب اس نے کہہ دیا کفریہ کلمہ مجبوری میں گن کسی نے رکھ دی اس کی جان کی دھمکی دی کہ تمہاری جان لی جائے گی لیکن اس کا جو دل ہے وہ ایمان پہ مطمئن ہے اسے پتہ یہ غلط میں کہہ رہا ہوں لیکن میں جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو پھر وہ قابل معافی ہیں لیکن جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر پر اپنے دل کی رضامندی سے وہ کام کریں یعنی کفر کر رہا ہے ایمان لانے کے بعد دل بھی راضی ہے اس پر وہ عذاب الہی کا نشانہ ہوگا کیونکہ اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اسی لیے وہ ایسا کر رہا ہے یاد رکھو کہ آزمائشوں میں پڑھنے کے بعد جن لوگوں نے ہجرت کی جہاد کیا اور صبر کیا یعنی اللہ کے راستے میں ثابت قدمی دکھائی اللہ ان کی کوتاہیوں سے یقیناً درگزر فرمائے گا جو بھی کمی کوتاہی یا شارٹ کمنگس ہوتی ہیں اس سے اللہ درگزر کرنے والا ہے پھر رکو نمبر ففٹین ہے آیا نمبر ون ہنڈریڈ الیون سے لے کے ون ہنڈریڈ نائنٹین تک جس میں آخرت کی گرفت سے فرار ممکن نہیں اس کے بارے میں اور حلال حرام رزق کے بارے میں بھی آتا ہے وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی نفسی نفسی میرے بارے میں خود کے بارے میں سوچ رہا ہوگا انسان اور ہر ایک اپنے کیے کا پورا بدلا پائے گا جو بھی کرے گا اچھا یا برا پھر آگے فرمایا ایک بستی کی مثال سنو اب یہاں پر مفسرین نے اس بستی سے مراد مکہ کی بستی لی ہوئی ہے جن پہ قحط پڑا ہوا تھا ایک بار جب آپ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ تو ایک وقت ایسا آیا ہوا تھا کہ مکہ میں قحط سالی آ گئی تھی تو کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے اور بھی الگ تفسیر آپ کو ملے گی لیکن آپ یہ دماغ میں رکھیں ایک بستی کی مثال سنو اس کے رہنے والے امن اور چین سے رہ رہے تھے اور ہر طرف سے ان کو وافر رزق پہنچ رہا تھا کیونکہ وہاں پر الگ الگ کنٹری سے الگ الگ فروٹس وغیرہ ساری چیزیں کپڑے وغیرہ آ رہے تھے ہر طرح سے ان کو واقف رزق پہنچ رہا تھا تو انہوں نے ناشکری کی اور ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا آخر ان ظالموں کو عذاب نے گھیر لیا کہ آ گئی ان کے اوپر آگے آتا ہے اللہ کا ارشاد ہے اللہ کا دیا حلال مال کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کھا رہے پی رہے ہو ہاں ڈکار بھی دے رہے ہو لیکن الحمد للہ کہنے بھول جا رہے ہو ہاں تو شکر بھی ادا کرو سنو مردار خون سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو سب حرام ہیں جانور ہی کیا کوئی چیز بھی جیسے حلوے وغیرہ بناتے ہیں اور اس پہ کسی اور کا نام لے کے نظر و نیاز کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے نیازیں وغیرہ کسی اور کے نام سے کرتے ہیں وہ بھی چیزیں کھانا حرام ہے کوئی لاچار بھوک سے مجبور ہو کر جان بچانے کی حد تک کھا سکتا ہے یعنی مرنے کے قریب ہے کچھ تھوڑا کھا لے تاکہ جان بچ سکے اس کے لیے اس کی پکڑ نہیں ہوگی بہ شرط یہ کہ وہ سرکش نہ ہو باغی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو کہ چلو اچھا لگ رہا ہے اور کھا لے اور کھا لے اور کھا لے یہ نہیں کرنا ہے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے اگر یہ اس نے کیا کہ حد سے نہیں کھایا مجبوری مجبور تھا لیکن اسے پتا تھا کہ میری صرف جان بچانے کے لیے کھا رہا ہوں تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے اور آگے فرمایا تم اپنی طرف سے حلال یا حرام نہیں ٹھہراؤ ورنہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے یہودیوں پر ان کے علاوہ یعنی یہ جو چیزیں بتائی گئی ہے وہ بھی ان پہ بھی حرام تھی لیکن اس کے علاوہ اور بھی کوئی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پہ اور بھی چیزیں حرام کر دی گئی تھی جیسے چربی وغیرہ اور بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ان پہ حرام تھی سنو جو لوگ جہالت سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد ضرور بخش دے گا یعنی جہالت جی میں اس کو معلوم نہیں تھا یہ حلال ہے یا حرام ہے اب حرام چیز اس کو پتہ نہیں تھا یہ چیز حرام ہے اب اس نے جہالت جی میں کھا لی اب اسے پتہ چل گیا کہ یہ حرام چیز تھی اس نے توبہ کر لی تو پھر اللہ اس کو اس کی توبہ قبول کرے گا لیکن پھر وہ دوبارہ وہ حرام کی طرف نہ جائے سورہ نحل کا لاسٹ رکو ہے اور اس پارے کا بھی لاسٹ رکو ہے یعنی اس یہ ابھی پارا ہمارا فورٹین نمبر پارا کمپلیٹ ہو رہا ہے آیا نمبر ون ٹوینٹی سے لے کے ون ٹوینٹی ایٹ تک جس میں اس ابراہیم کی اتباع کی دعوت دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس کی اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے ایز اے انڈیویجول وہ سب ایک پوری امت تھے آج سبھی لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ رسول تھے ہاں دیکھیں بڑے بڑے جو ریلیجن میں مسلمان پھر کرسچن جو کرسچن ہیں اور یہودی بھی جو ہے عیسائی یہودی وہ بھی مانتے ہیں اللہ کے فرما بردار تھے وہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے یک رخ تھے حنیف تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے ہمیشہ اللہ کا شکر کرتے تھے اللہ نے انہیں چن لیا انہیں ہدایت عطا کی وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے ہم نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا کہ ان کے طریقے پہ چلو ہفتے کے دن کا احترام دین ابراہیمی کا جز نہیں کیونکہ یہ لوگ کیا کہتے تھے دیکھو ہفتے کا دن یعنی سیٹرڈے جو تھا سنیچر کا دن اس کا احترام کرو وہ ابراہیمی کا دین نہیں تھا احترام جو تھا وہ یہود کے لیے تھا یہ حکم صرف یہود کے لیے لیکن انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا ہمارے لیے کیا ہے جمعہ کا دن جمعہ کا دن رکھا گیا ہے یہودیوں نے اختلاف پیدا کیا اس کی حرمت برباد کر دی انہوں نے اس دن بھی وہ کچھ ایسے کام کرتے تھے ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اور آگے فرمایا آپ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ رب کے راستے کی طرف دعوت دے حکمت یوز کرے کہاں کیا بولنا چاہیے کہیں پہ بھی کچھ بولتے نہیں بیٹھے حکمت یوز کرے اللہ ہم سب کو بہت ساری حکمتیں بھی عطا کرے ان کے ساتھ ساتھ آمین نصیحت بھی کرتے رہیں بحث و مباحثے کی بھی ضرورت ہو تو اچھے طریقے سے بحث کریں کبھی ہوتا ہے نا ڈبیٹس کرنے کی نوبت آ جاتی ہے کا اچھے طریقے سے ڈبیٹ کریں جھگڑے فساد نہیں کریں وہ ڈبیٹ کے اندر اگر مخالفوں کی سختی کے جواب میں سختی بھی کرنی پڑے تو اتنی ہی کرے جیسے تمہارے ساتھ وہ سختی کرتے ہیں اتنی ہی سختی کرے زیادتی ان پہ بھی نہیں کرے اور اگر صبر کرو تو بہت ہی بہتر ہے اس پہ بھی صبر کرنے کہا گیا ہے کون کہے گا کہ ان کے ساتھ صبر کرو صرف اللہ ہی کہہ سکتا ہے کہ تم اس پہ بھی صبر کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تو یہاں پر ہمارا جز فورٹین پارا نمبر چودہ کمپلیٹ ہو گیا اور الحمد للہ سورہ نحل بھی کمپلیٹ ہو گئی الحمد رب العالمین